سیاسی زندگی کا تارف سیاسی زندگی کا کا تعارف ہوں جا کے لونا ہزور جوڑیا ہاں جتار نمبر ایک سو سولہ سونا رب فرما منافق اپنے زبان دے را ضرور پچھاڑیا جاوے گا منافق لک نہیں سکتا دہلی دس اپریل انیس سو چھیالی نو خطاب ہے موتمر کے اختتامی اجلاس سے خطاب اپنے مجرم لیڈیا کا اراکین خطاب چکر دے کی کیا دے ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا متمح نظر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے یہودی جیسا لانسی اتوں نس کے تے تیل دے پیچھے لکھاں بندے عراق ماری ہے افغان چ ماری ہے ہے پیچھے ایڈی وڈی سلطنت پلے رکھ کے آ آ ماما کڑکی دا پترا آپ انہیں پہلو کافر کی انہیں انہیں سیکولر سیکولر ہو ہے لا دینی نو بلادین حکومت میں تمہارا دین کا کوئی تعلق نہیں ہوگا بالکل بھائی ہمارا تو مقصود ہی نہیں ہے اسلام کے قانون اسلام کے حقوق نہیں ہے نہیں ہے بالکل کی کرو گے اور جی میں آخین آتا ہوں میں بڑھا گے چلو ٹھیک ہوں میں پوچھنا تیرے تو جہاں مقصد ہی اسلامی حکومت نہ ہوئے اسلام جہاں مقصود نہ ہوئے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے جہاں نہیں بولے گا خود کافر ہوئے گا کتنا چکا رہا دربار دربار بتی بتی بالنا بالنا حرام دونوں ملا منا رکھ کفر ایڈا پکا ہوا تھڑا پہلے دن تو سلطنت کی رکھی گئی ہے وہ گلیا خلاف ہیں بھائی کسی نو نو نہیں چڈنا چڈنا چڈنا گل میں تو صرف نبی دین مینو ایک چشتی ہے بچتی شہ کوئی نہیں سجنا کھ نہ بچے سارا مقصد محمد